بن سعید اور عبد الرزاق نے عبداللہ بن سعید سے انہوں نے محمد بن امر سے انہوں انہوں نے نے بن مالک کے بیٹے سے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مانند روایت بیان کی اور کی حدیث میں ہے وہ یعنی مومن بندہ اللہ کی رحمت میں آ کر دنیا کی اذیت اور تھکان سے آرام حاصل کر لیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تین